تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی باقی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے